کاش میں اپنی اور سفید پر وہ کچھ نہیں کرنے سے قاصر اور ہمیشہ ضعیفہ پری بن کر اپنے قلعے میں حکومت کیا کرتے جب کوئی بھی جوان آدمی اس کے قلعے کے قریب سے گزرتا تو وہی جم جاتا اور تب تک نہیں ہل پاتا جب تک وہ اسے آزاد نہیں کرتی اے پری مہربانی کر کے مجھے بخش دو مجھے مت کہو میں تمہیں تب چھوڑوں گی جب تم نہ آنے کا وعدہ کرو معاف کرنا میں وعدہ کرتا ہوں دوبارہ اس جگہ نہیں آؤں گا پر جب کوئی لڑکی وہاں آتی تو پری اسے اپنے جادو سے پرندہ بنا کر پنجرے میں قید کر دیتی اس قلعے میں ایسے سات سو پنجرے موجود تھے جس میں خوبصورت پرندے قید تھے خوبصورت پرندوں کا خزانہ کوئی ہاتھ تو لگا کر دیکھے ایک لڑکی تھی جس کا نام تھا جورندہ جسے جورندل نام کا چرواہا بہت پسند کرتا تھا بہت جلد ان کی شادی ہونے والی تھی یہ جنگل کتنا خوبصورت ہے اور سکون پذیر بھی ہاں تم نے صحیح کہا پر ہمیں اس بات کا خیال رکھنا پڑے گا کہ اس قلعے کے قریب نہ جائے <laughs> کیا تم اس ضعیفہ پری سے خوفزدہ ہو جورندل کو ایسے چڑھاتے ہوئے جورندہ جنگل کے اندر دوڑی وہ دونوں پہاڑ کے اوپر پہنچ گئے شام خوبصورت تھی ڈوبتے آفتاب کی آخری کرنے جنگل کے درختوں سے گزرتے ہوئے زمین کی ہریالی پر اپنی روشنی چمکا رہی تھی اور دو کبوتر ٹہنیوں پر گنگنا رہے تھے اگر یہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے جورندہ آرام کرنے بیٹھ گئی چورندل اس کے پاس ہی بیٹھ گیا دونوں اداس ہو گئے جارنڈل مجھے یہاں کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا اور مجھے بھی ایسا لگ رہا ہے کہ میں تمہیں کہیں کھو دوں گا چلو گھر گھر چلے وہ جانے کا راستہ تلاش کرنے لگے انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس طرف جائیں جان ہم تو راستہ بھٹک گئے سورج تیزی سے غروب ہو رہا تھا اچانک جورندل نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو پایا کہ انجانے میں وہ دونوں قلعے کی دیوار کے پاس ہی بیٹھے تھے ڈر کے مارے ان کا چہرہ پیکا پڑ گیا تھا جورنڈا موسیقی میں ہی تھی یہ تو میری جورنڈا کی آواز ہے میں گاؤں تمہارے لیے بہت اچھے بہت اچھے انتظار میں کروں گی تمہارا جلدی آنا جلدی آنا جب اس کا گانا اچانک تھم گیا جوردل نے اس کی طرف دیکھا کہ وہ ایک بلبل میں تبدیل ہو چکی ہے ایک خوفناک ان پر منڈرا رہا تھا اور وہ تینوں چلا اٹھے جورنڈا گھبراؤ مت میری جان میں تمہیں بچاؤں گا جورندل نہ ہل پا رہا تھا اور نہ ہی اسے بچا پا رہا تھا یہ مجھے اور میرے چورنڈا کو آخر کیا ہوا کیا اس مصیبت سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے اب آفتاب پوری طرح غروب ہو چکا تھا اندھیری رات کا آغاز ہوا الو اڑ کر جھاڑیوں میں چلا گیا اور کچھ دیر بعد ضعیفہ پری وہاں سے آئی بڑی بڑی آنکھیں لیے میرے پاس ایک اور بلبل خزانے میں جمع ہوئی وہ من میں کچھ بڑبڑائی پھر بلبل کو پکڑ لیا اور اپنے ہمراہ لے گئی بےچارا جورندل یہ سب کچھ دیکھتا رہا کچھ دیر بعد پری لوٹ آئی اور وہ کرکش آواز میں گانے لگے گی جاؤ گے جب چاروں طرف سے ہو گرے تو پھر بالکل کیسے اچانک جورندل نے خود کو آزاد پایا اس نے پری کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیک دیے اور اسے منتیں کرنے لگا کہ اس کی پیاری جورندہ کو لوٹا دے او شکریہ پیاری ضعیفہ پری میری جورندہ کو مہربانی کر کے اپنے تلسمی جادو سے آزاد کر دو <laughs> کبھی نہیں تم اسے کبھی نہیں دیکھ پاؤ گے پر میں اس کے بنا بالکل نہیں رہ سکتا ہوں میں تم سے بھیک مانگتا ہوں پر جورندل کی منتوں کا اس پر کچھ اثر نہیں ہوا وہ اس پر ہنسی اور وہاں سے چلی گئی وہ رویا گڑ گڑایا رحم کی بھیک مانگنے لگا پر پری نے ایک نہ مانی یہ کیا کیا آخر اب میں کروں اپنی پیاری جورنڈا کے بنا اکیلے واپس کیسے لوٹ سکتا ہوں جورندل اپنے گھر نہیں جا سکتا تھا اس لیے وہ کسی انجان گاؤں میں جا کر چرواہے کا کام کرنے لگا کئی بار گھومتے گھومتے وہ ہمت کر کے اس قلعے کے پاس جاتا پر کچھ حاصل نہیں ہوتا اسے نہ تو جورندہ نظر آتی اور نہ ہی اس کی کوئی آواز کیا میری جورنڈا مجھے کبھی نہیں ملے گی ایک رات اس نے خواب میں دیکھا کہ اسے ایک جامنی پھول مل گیا جس کے بیچ میں ایک بیش قیمتی موتی جڑا تھا اور پھر اس نے وہ پھول توڑ لیا اور اپنے ہمراہ لے کر اس قلعے میں چلا گیا اور اس پھول سے وہ کسی بھی چیز کو پاتا وہاں اسے جورندہ نظر آئی اور وہ ضعیفہ پری اس موتی کو دیکھ کر خوف زدہ ہو گئی جب وہ صبح اٹھا تو اس کی امید بنی اس خواب کا ضرور کوئی مطلب ہوگا لگتا ہے مجھے میری جورنڈا واپس مل جائے گی جورندل اس پھول کی تلاش میں پہاڑ کے اوپر گیا اور آٹھ دن تک وہ تلاش کرتا رہا پر وہ پھول نہیں ملا لیکن نوے دن اسے وہ خوبصورت جامنی پھول مل گیا اور اس کے بیچ میں اوس کی بون تھی مانو جیسے کہ ایک بیش قیمتی موتی ہو لو مل گیا اب تم ہی میری جورنڈا سے مجھے ملا سکتے ہو اس نے وہ پھول توڑ لیا اور رات دن سفر کر کے اس قلعے کی جانب پہنچا وہ سو قدم کے نزدیک پہنچا پر پھر بھی پہلے جیسے وہ جم نہیں گیا اور اب تو وہ دروازے تک بھی پہنچ گیا تھا اور جورندل یہ سب دیکھ کر بہت خوش ہو رہا تھا یہ پھول سچ مچ تلسماتی ہے جورنڈا میں آ رہا ہوں پھر اس نے پھول سے تو دروازہ کھل گیا وہ اندر داخل ہو گیا اور کئی پرندوں کی گنگنانے کی آواز اسے سنائی دی جورنڈا ضرور یہاں ہوگی وہ آگے بڑھتا رہا اور آخر میں ایک کمرے کے پاس آیا جہاں وہ پری بیٹھی تھی جس کے ساتھ وہ سات سو پرندے موسیقی کر رہے تھے سات سو پنجرے میں ارے یہ کیا کتنی ساری بلبل جب پری نے جورندل کو دیکھا تو وہ آگ ببولا ہو گئی اور غصے میں چلانے لگی تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں آنے کی میں نے کہا تھا نا کہ یہاں واپس مت آنا اس کی سزا تمہیں ضرور ملے گی اس نے دوڑ کر اس پر حملہ کیا لیکن وہ اس کے قریب نہیں جا سکی کیونکہ جورندل کے پاس وہ پھول تھا جو اس کی حفاظت کر رہا تھا اس نے پرندوں کی جانب دیکھا لیکن وہاں کتنے سارے بول بول تھے میری چورنڈا کہاں ہے وہ سوچ ہی رہا تھا کہ کیا کروں کہ تبھی پری نے ایک پنجرا نیچے اتارا اور دروازے سے باہر نکلنے کی کوشش کرنے لگی آ, وہ رہی وہ اس کے پیچھے دوڑا اور پھول سے پنجرے کو چھوا تو دیکھا کہ جورندہ اس کے سامنے کھڑی تھی اس نے فوراً جورندل کو اپنے گلے سے لگا لیا پھر جورندل نے اس پھول سے سبھی پرندوں کو چھوا اور سبھی اپنے اصلی شکل میں واپس آ گئیں اور پھر جورندل نے کچھ پھول کی اس بوندے پری پر چھڑک دی اور اچانک وہ بلبل کے روپ میں تبدیل ہو گئی جورندر نے فوراً اس بلبل کو پکڑ کر اس پنجرے میں قید کر دیا تمہارا جادو ختم ہو گیا پری آؤ میری پیاری جورنڈا ہم لوگ گھر چلتے ہیں وہ جورندا کو گھر لے گیا پھر انہوں نے شادی کر لی اور دونوں خوش باش زندگی بسر کرنے لگے اور ساتھ ہی باقی کی لڑکیوں نے بھی شادی کی جنہیں زبردستی اس ضعیفہ پری نے قید کر لیا تھا اور ان سے موسیقی سنتی تھی